عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامد برکاتم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں عرصہ دراز سے اس علاقے میں تردید قادیانیت کے عمل پر مصروف ختم نبوت کے پیغام کو لے کر گلی گلی و بازار حضور علیہ السلاۃ والسلام خاتم النبیین کی صدا لگا رہے ہیں میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ مختصر اور جامع خطاب سے آپ سامعین کو اس علاقے میں تحفظ ختم نبوت کی سرگرمیوں سے آگاہ فرمائیں جناب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب صلاتن تکون للنجات وسیلہ تم والدر جات کفیلا حضرات گرامی آپ حضرات دور دراز سے ہر سال اس کفر گڑھ میں ختم نبوت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں ایک دور تھا کہ اس کفر گڑھ میں کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا آج اللہ کا فضل ہے کہ اس چناب نگر کے گلی گلی میں ختم نبوت کی صدایں بلند ہو رہی ہیں قادیانیوں کو ورس گیر لگائے ایک دور تھا ان کا جلسہ ہوتا تھا اللہ نے فضل فرمایا ان کا جلسہ بند ہے ختم نبوت کے جلسے جاری ہے ان کی اذانیں ہوتی تھیں آج رب نے فضل کیا کہ ان کی اذانیں بند ہیں اسلام کی اذانیں گونج رہی ہیں ان کے شہر کا نام انہوں نے ربوا رکھا رب نے فضل کیا اس پر سیائی پھری اس کا نام چناب نگر ہوا آج چناب نگر کے شہر کے اندر بالکل قادیانیوں کے سینے پر ہماری مسلمانوں کی ایک مسجد جامع مسجد محمدیہ مرزئی اپنی عبادت گاہ کو آمدیہ کہتے ہیں جس کی بنیاد مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود صاحب نے رکھی تھی وہ آج بھی مسجد شہر کے اندر موجود ہے وہاں پر جمعہ ہوتا ہے عید ہوتی ہے وہاں پر ہمارے حضرات کام کرتے ہیں قادیانی فتنہ اگر یہ ہمارے اکابر اسے روک تھام نہ کرتے تو یہ پورے ملک کو نگل جاتا ان کی یہ بدماشی کے تین ماہ پہلے لالیاں کے اندر یا چناب نگر کا D S P Chaudhry Nawaz bank کے اندر قادیانی ڈکیتی کر رہے تھے وہ پولیس کو لے کر گیا تو قادیانیوں نے سیدھی گولی ماری اور اسے شہید کر دیا بینک لوٹ رہے تھے اس کی طرف کسی کی توجہ جاتی ہے دو ماہ پہلے نصیر آباد میں قادیانیوں کے گھر میں مرزئی ڈکیت موجود تھے چناب نگر کا چوکی انچارج ابو ذر جب اپنی نفری کو لے کر گیا تو مرزیوں نے گولی مار کر اسے شہید کر دیا یہ اتنا خطرناک گروہ ہے اب بجلی ایک گھنٹہ بند ہوتی ہے پھر جاری رہتی ہے میں نے درخواست دی گورنمنٹ کو کہ دو دن ہماری کانفرنس سے بجلی نہ بند کی جائے اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے پہلے سے بھی ڈبل بند شروع کر دی اس لیے کہ فیصلہ آباد میں دو اکسین قادیانی مرتد بیٹھے ان کے کہنے پر جب لندن سے مردود مرزا مفرور تقریر کرتا ہے تو ان کے حکم پر وہ لندن میں تقریر یہاں ڈیشن ٹینے پہ ہوتی ایک منٹ بھی بجلی بند نہیں کرتے میرا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے ان دونوں کمزوروں کو وہاں سے فوری تبدیل کیا جائے قادیانی تم یہ ایک وقت نہیں ملے گا اللہ کے فضل سے ختم نبوت کا پرچم پوری دنیا میں نہیں ملے گا مجھے ملت حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ موقع تھا کہ میرے جماعت پوری دنیا میں بلکہ قادیانی یعنی چاند پر بھی گئے تو ہم وہاں بھی دفتر بنا کے ان کا مقابلہ کریں تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت دنیا کے جس جس ملک میں مرزا گئے ہیں یہ ختم نبوت کی برکت ہے مرزا نہیں ثابت کر سکتے چنیب نگر میں کہ ہم نے ایک بھی مسلمان کو مرزا بنایا ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم نے درجنوں یہاں قادیانیوں کو مسلمان کیا ہے نبوت کا درد ایک آپ کا کیا معلوم بند ہے ان شاء اللہ نبی وسلام کی عزت و محمود کے لیے جان قربان کرنا یہ بھی ہماری سعادت ہے مولانا فرماتے تھے محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ ہم تو حضور کی ختم نبوت کے چوکی دار ہیں اللہ ہمارا نام چوکی بالوں کی لسٹ میں لکھ لے تو ہماری دونوں جہانوں میں کامیابی ہے جس طرح دنیا کے اندر چور ڈاکو بدماش ان سے لوگ اشار رہتے ہیں دین کے اندر بھی کئی چور لٹے جن سے بھی رہنا یہ بھی مسلمانوں کا فرض ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا دیوار پر لکھا ہوتا ہے پروفیسر جی ایم کازمی میں نجوم professor G M Kazmi Sargodha ہے خوشاب وہ پروفیسر ہوتا ہے وہ جہل اپنے آپ کو پروفیسر لکھتا ہے اور وہ پروفیسر تعلیم کی تحل کرتا ہے دین کی اندر جو سے دین کے اندر نقل لگانے والے اسلام ختم ختم کا نام لینے والے کے ایجنٹ ان سے بھی خبردار رہنا چاہیے یہ میرا شہید سید نہ شاہ بخاری کا قابلہ یہ شیخ مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا قابلہ دنیا کے اندر روا دا ان شاء اللہ اسے نہ کوئی ختم کر سکا ہے نہ ہو سکتا ہے قادیانیوں کا انجام آنے والا دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے